آخری کلام پیش کریں گے ہاں۔ عشق کرم میں تو رنگے ہوئے سارے جبھی تو بیٹھے چلو چند اشار اس کے پڑھ کے پھر ایک نات عشق کے رنگ میں رنگ جانے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ سرار گرتے گے وہ تو سی کو سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے چمکدار تو کھلتے ہوئے غلاموں پہ موسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شگ ابرار میں گھر لہذا مہر ورنہ وہ سعید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشمیوں متنبیوں وربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ آرزو یہ ہے آرزو یہ ہے نو و منچا جو نظر آئے کہیں جلوائے شہ ابرار یہ کہ وہ قلب و و و و متاغر منور مصفا مجلہ در عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے شگ ابرار کہ قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونت گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آپ کے ذکر میں مت مسرا سارے خود کی نعاد نغمہ نگارا میں عجا شو کر شان پاد ادب عظمت فرتا سو قلم باد سبا موج نسیم آپ کے ذکر میں گئے نغمہ سارا سارے خود کی نعاد کی نواؤں میں درودوں کا حسار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے مل کے